تو چاہتا ہے کہ زیدن میرا مفول بنے اور اکرم تو چاہتا ہے کہ زیدن میرا معمول بنے تو یہ ہے دو فیلوں کا تنازع کہ کی جی دوسری صورت کے کس قسم تنازع کر رہے ہوں مفول کے حوالے سے اور مفول چاہتے ہوں یہ دو صورتیں ہوں گی تیسری صورت جو ہے وہ اس طرح کے دو فعل ہوں ان کے بعد ایک قسم ظاہر ہو پہلے والا فعل چاہتا ہو کہ میرا فائل بنے اور دوسرے والا فیل چاہتا ہو کہ یہ میرا یعنی مفول بنے مثلا ذرا بنی و اکرم تو ذرا بنی و اکرم تو زیدن ٹھیک ہے ذرا بنی و اکرم تو زیدن اب زیدن اس میں ظاہر ہے اب پہلے والا فعل جو ہے ذرا بنی وہ چاہتا ہے کہ یہ مفول نہ بنے بلکہ فائل بنے اور میرا معمول بنے اور دوسرے والا جو فعل ہے اکرم تو وہ چونکہ فعل بفائل ہے تو ضمیر اس کا فائل ہے تو وہ چاہتا ہے مفول بنے زیدن دن تو یہ کہ پہلا فیل تو فائل کا تقاضا کرے اور دوسرا فیل جو ہے وہ کس کا تقاضا کرے مفول کا تقاضا کرے تو اس لیے تاکہ اس کا اعراب بدل کر پہلے والے کا معمول بنایا جائے چوتھی اور آخری صورت تنازع الفیلان کی وہ یہ ہے کہ پہلے والا فیل جو ہے وہ مفول چاہتا ہو اور دوسرے والا فیل جو ہے وہ کیا ہے فائل کا تقاضا کر رہا ہو بعد والے اس میں ظاہر میں اس کی بالکل اس کے عکس مثال بنا دیں جیسے ذرا تو اکرمنی ضرب تو وہ اکرمنی زید اب ضرب تو چاہتا ہے کہ مجھے مفول ملے اور اکرمنی چاہتا ہے کہ ہاں حرج مجھے پتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے اس لیے نہیں آ ہیں وہ اب میں بتاتا ہوں دوبارہ سارا ضربنی کرم تو زیدن زیدن اور اکسو نحو ضرب تو تنازع ٹھیک ہے تنازع الفعلان یہ بھی فائل کی فائل کے اندر اس کو اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ فائل کی ایک مناسبت ہوتی ہے اور فائل جو ہے چونکہ اس میں اصل ہوتا ہے عمل کرنے میں فائل کیا ہوتا ہے یعنی کلام میں اصل ہوتا ہے تو اسی کی مناسبت سے ساتھ میں فیل کا بھی ذکر کر دیا کہ کبھی کبھی دو فیل ذکر ہوتے ہیں اور ان کے بعد کیا ہوتا ہے ایک اس میں ظاہر ہوتا ہے دونوں فعل تقاضا کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوں وہ ان کا معمول بنے جو بعد والا اس میں ظاہر ہے کیا بنے ان دونوں کا معمول بنے اب اس تنازع الفعلان کی کیا ہے کل چار صورتیں ہیں تنازع الفعلان کا مطلب یہ ہے دو فیلوں کا جھگڑا دو فیلوں کا جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے کیا مراد سے یعنی ہر ایک فیل چاہتا ہے کہ بعض والا جو اس میں ظاہر ہے وہ کیا بنے میرا معمول بنے ہر ایک فیل چاہتا ہو کہ میرا معمول بنے ٹھیک ہے اب اس کی کل چار صورتیں تنازع الفیلان کی کہ پہلے دونوں فیل یعنی پہلے والے دونوں فیل یہ چاہتے ہوں کہ بعد والا جو اس میں ظاہر ہے وہ ان دونوں کا فائل بنے اس کی مثال جیسے ذرا بنی و اکرمنی زید اب دیکھیں ذرا بنی یہ بھی فیل ہے فائل کو چاہتا ہے اس کا فائل کوئی بھی نہیں ہے یہاں اور اکرمنی یہ بھی فیل ہے نون نقیر عظمت مفول بھی مقدم ہے اور فائل یہاں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے تو اس لیے ان دونوں یہ دونوں کیا چاہتے ہیں فائل چاہتے ہیں اور ہر ایک فیل چاہتا ہے کہ بعد میں جو زیدن لکھا ہوا ہے وہ میرا فائل بنے پہلے والا فیل چاہتا ہے میرا فائل میرا فائل بنے دوسرے والا فیل چاہتا ہے کہ میرا فائل بنے یہ ہے تنازع الفیلان کی پہلی صورت کہ جب دونوں فعل فائل کا تقاضا کر رہے ہوں دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں فعل مفول کا تقاضا کر رہے ہوں کہ پہلے والا فعل چاہتا ہو کہ یہ بعد والا اس میں ظاہر میرا مفول بنے اور دوسرے والا فیل چاہتا ہو کہ یہ بعد والا اس میں ظاہر میرا مفول بنے میرا معمول اور مفول بنے مثلا ضرب تو اکرم تو زیدن اب زیدن اس میں ظاہر ہے اور دو فیلوں کے بعد ہے ضرب تو چاہتا ہے کہ یہ میرا مفول بنے ضرب تو زیدن اور اکرم تو چاہتا ہے کہ یہ میرا مفول معمول بن کر مفول بنے اکرم تو زیدن ٹھیک یہ دوسری صورت صورت تیسری یہ ہے یہ دونوں یکساں ہیں یعنی پہلے والے دونوں فائل کا تقاضا کریں دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں مفول کا تقاضا کریں تیسری اور چوتھی صورت جو ہے وہ آپ مختلف کر دیں کہ پہلے والا فعل تو فائل کا تقاضا کرے اور دوسرے والا فعل کیا ہے مفول کا تقاضا کرے اور چوتھی صورت کیا بن جائے گی کہ پہلے والا فیل جو ہے مفول کا تقاضا کرے اور دوسرے والا فیل جو ہے وہ کیا ہے فائل کا تقاضا کرے تیسری صورت کی مثال کہ جب پہلے والا فیل تو کس کا تقاضا کرے فائل کا اور دوسرے والا مفول کا جیسے ذرا بنی و اکرم تو زیدن <coughs> اب ذرا چاہتا ہے ذرا بنی چاہتا ہے کہ زیدن کو منسوب نہیں ہونا چاہیے بلکہ مرفو ہونا چاہیے اور میرا معمول بنے اور فائل بنے جبکہ اکرم تو چاہتا ہے کہ یہ زیدن کو منصوب ہی ہونا چاہیے اور یہ میرا معمول بن کر مفول بھی بنے ٹھیک ہے نا اکرم تو فیل ضمیر چونکہ اس میں فائل ہے چوتھی صورت یہ ہے کہ جب پہلے والا فیل تقاضا کرے کس کا مفول کا اور دوسرے والا فیل تقاضا کرے کس کا فائل کا اس کی مثال جیسے ضرب تو اکرمنی زئی دن تو اکرمنی زیدن اب پہلے والا جو فیل ہے وہ ضرب تو فعل بفائل ہے تو ضمیر اس میں فائل ہے اب وہ چاہتا ہے کہ مفول ہو اور دوسرے والا جو فعل اکرمنی وہ چاہتا ہے کہ ماباد والا اسم جو ہے وہ کیا ہو اس میں ظاہر میرا فائل بنے جی آ جائیں آپ کتاب میں یہی چار صورتیں ذکر کر رہے ہیں فصل اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر بعدهما یہ اذا تنازع الفعلان کا تنازع دو فعلوں کا جھگڑا جب دو فعل جھگڑا کریں تنازع جب جھگڑا کریں الفیلان دو فیل اس میں ان دونوں کے بعد ہو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جھگڑا کیسا دو فیلیں جھگڑا تو ان دو چیزوں کا درمیان ہو سکتا ہے کہ جن میں روح ہو زیرو چیز میں جھگڑا ہوتا ہے تو دو فیل وہ کیسے جھگڑا کریں گے جھگڑے کا مطلب بتا دیا ای اراد کل واحد من الفعلین ای یعمل فی ذلك الاسم ای اراد کل واحد من الفعلین کہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک یہ چاہے کہ ای یعمل فی ذلك الاسم کہ اس مابعد والے اسم میں عمل کرے یہ ہے تنازع کا مطلب ٹھیک ہے نا اب مصنف علیہ الرحمن نے کہا کہ اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر اس میں ظاہر کی قید سے اس میں ضمیر کو خارج کیا ہے اور ضمیر آپ کو پتا ہے دو قسم کی ہوتی ہے ایک ضمیر متصل ہوتی ہے اور ایک ضمیر منفصل ہوتی ہے جہاں تک بات ہے ضمیر متصل کی تو اس میں تو تنازع الفیلان ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ ضمیر متصل فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ جس فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے اسی کا ہی معمول ہوتی ہے اس میں کوئی دوسرا فعل تنازع نہیں کر سکتا ضمیر متصل ہے نا تو اس لیے رہی بات ضمیر منفصل کی تو اس میں تنازع تو ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر جو مصنف علیہ الرحمٰ نے یا اور بصرین کے نزدیک جو تنازع الفیلان کو ختم کرنے کے جو طریقے بتائے ہوئے ہیں اس طریقے کے مطابق تنازع الفیلان جو وہ ضمیر ضمیر منفصل کے اندر اس طریقے کے مطابق تنازع کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس لیے ضمیر کیا کہتے ہیں اس کو ضمیر منفصل کے اندر بھی تنازع الفیلان جائز نہیں ہے کیا بتایا ضمیر متصل کے اندر تو ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ جس فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی تو اسی کا معمول بنے گی ضمیر منفصل کے میں کیوں نہیں وہ وہ کیسے خارج ہوگی تو کہتے ہیں ضمیر منفصل اس طور پر کہ ضمیر منفصل میں اگرچہ تنازع ہو سکتا ہے ممکن ہے جیسے مثلا کہتا ہوں ذرا ضرب تو نہیں وما اکرما اللہ انا ٹھیک ہے نا تو اب یہ ہے کہ اس میں تنازع تو ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر جو تنازع کے اندر جو تنازع کو حل کرنے کے اور دونوں فیلوں کے تنازع کو ختم کرنے کے جو طریقے بتائے ہوئے ہیں ان طریقوں کے ذریعے سے ضمیر منفصل کے تنازع کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے ہم اس سے بحث نہیں کریں گے تو ہم جو بحث کریں گے وہ صرف اور صرف کس سے کریں گے اس مظاہر سے کریں گے جی پھر کہا کہ بعد ہے کہ ایسے اس میں ظاہر میں دو فعل تنازع کریں جو ان دونوں کے بعد ہو اس سے احتراز کیا اس سے کہ جب دو فعل جب کوئی اس میں ظاہر ہو دو فیلوں کے درمیان میں ہو یا پہلے والے فیل سے بھی کیا ہو پہلے ہو تو اس صورت میں تو متعین ہے کہ وہ جو اس میں ظاہر ہوگا وہ پہلے والے فیل کے ساتھ ہی متعلق ہوگا اس لیے کہ اگر پہلے والے فیل سے بھی پہلے ہے تب بھی اسی کا معمول بنے گا یعنی پہلے والے کا یا یہ کہ دو کے درمیان میں ہے تب بھی پہلے والے ہی فعل کا معمول بنے گا مثلا ضرب ضرب تو تو تو تو زیدن زیدن زیدن و و اکرم اکرم اب یہ پہلے والے ہی جو معمول بنے گا وہ پہلے ہی والے کے لیے بنے گا دوسرے والے کے لیے نہیں اس لیے کہ پہلے اس کا حق ثابت ہو چکا ہے بعد والے فیل کے آنے سے پہلے پہلے تو بعد ہما اس لیے قید لگائیے کہ تنازع تب ہی ہوگا کہ جب کیا ہو دونوں فیل پہلے ہوں اور ان دونوں کے بعد میں اس میں ظاہر ہو اگر اس میں ظاہر پہلے آ گیا تو پھر تنازع باقی نہیں رہے گا آ رہی بات سمجھ رول نمبر تین فوائد اور قیود سمجھ میں آ رہے ہیں ہاں جی تو کیا کہا ہے اس میں ظاہر کہا ہے اس میں ضمیر کو خارج کرنے کے لیے بادہ عما کہا ہے اس لیے کہ اگر دونوں فیلوں کے بعد نہ ہو بلکہ دونوں فیلوں کے درمیان میں ہو یا ان سے پہلے ہو پھر متعین ہے کہ پہلے ہی فیل کے متعلق بنے گا پہلے ہی فیل کا معمول بنے گا پھر تنازع نہیں ہوگا آگے تنازع کا مطلب بتایا کہ دو فیلوں کا جھگڑا کیسے ارادہ کل واحد من الفعلین ہر دو میں سے ہر ایک فیل یہ چاہتا ہو یا عمل فی کہ وہ اس اس میں ظاہر میں کیا کرے عمل کرے فہذا انما یکون على اربعۃ اقسام یہ تنازع الفعلان کیا ہے چار قسموں پر ہے ال و پہلی کہ وہ دونوں فیل جھگڑا کریں فی الفاعلیت فعالیت میں ٹھیک ہے نا فعالیت کے بارے میں یعنی بننے کے متعلق ہر فیل چاہتا ہو کہ وہ اس میں ظاہر میرا فائل بنے فقط نہ وہ ذرا بنی و اکرمنی زید جیسے ذرا بنی و اکرمنی زید اب دو فیل ہیں ذرا بنی اور اکرمنی زید ان دو فیلوں کے بعد ایک اس میں ظاہر ہے ذرا بنی چاہتا ہے کہ میرا فائل بنے اکرم بنی چاہتا ہے کہ میرا فائل بنے تو دو فیلوں کا تنازع ہے کس کے بارے میں اس اس مظاہر کے بارے میں ہر دو میں سے ہر ایک فیل چاہتا ہے کہ وہ میرا فائل بنے تو تنازع فی الفاعلیت ہے یہ دوسری صورت تنازع فل مفلیت کہ دونوں فیل کیا کریں تنازع کریں مفولیت کے بارے میں فقط ضرب تو اکرم تو زیدن اب ضرب تو ایک فیل ہے اکرم تو بھی ایک فیل ہے دو فیل ہیں ان کے بعد زیدن ایک اس میں ظاہر ہے تو ہر فیل چاہتا ہے کہ یہ میرا معمول بنے اور مفول بنے ٹھیک ہے نمبر تین جی والمفعولیت کہ دو فیل تنازع کرے فعالیت اور مفعولیت میں وہ یکل اب الفال وسانی اور پہلے والا فائل فائل کو چاہتا ہو اور دوسرے والا مفعول کو نحو ذرا و اکرم تو زیدن اب دیکھو ذرا بنی چاہتا ہے کہ بعد جو زید آ رہا ہے وہ مرفو ہو کر میرا فائل بنے اور اکرم تو چاہتا ہے کہ منصوب ہو کر میرا معمول ہو بن بنے اور مفول بنے اکرم تو چونکہ فیل ب فائل ہے تو ضمیر اس کا فائل ہے اس لیے تو تیسری صورت کیا ہے کہ پہلے والا فیل تنازع کیا کرتا ہو چاہتا ہو اپنے لیے فائل کو اور دوسرے والا مفول کو چوتھی اور آخری صورت تنازع کی عکس ہو یعنی تیسری صورت کا عکس تیسری صورت میں کیا تھا کہ پہلے والا فیل تقاضا کرے فائل کا اور دوسرے والا مفول کا اب اس میں کیا ہو جائے گا کہ پہلے والا مفول کا تقاضا کرے اور دوسرے والا فائل کا جیسے ضرب تو اکرمنی زید اب دیکھو ضرب تو چاہتا ہے کہ زید جو ہے نا میرا مفول بنے اور اکرمنی چاہتا ہے کہ زید کیا ہے میرا فائل بنے تو یہ تنازع کی کل چار صورتیں ہیں تنازع الفعلان کے دو فعلوں کا ایک اس میں ظاہر کے بارے میں جھگڑا اور تنازع اس طور پر کہ ہر ایک چاہتا ہو کہ وہ ماں والا اسم اس کا معمول بنے پھر تنازع کی کل چار صورتیں ہیں پہلی صورت یہ کہ دونوں فعل جھگڑا کریں تنازع کریں فائلیت میں ہر ایک فعل چاہتا ہو کہ یہ میرا فائل بنے دوسری صورت یہ ہے کہ تنازع ہو مفولیت میں یعنی ہر ایک فعل چاہتا ہو کہ بعض والا اس میں ظاہر ان کا مفول بنے تیسری صورت یہ ہے کہ دو فیل تنازع کریں بعض والے اس میں ظاہر میں لیکن پہلے والا فیل فائل کو چاہتا ہو اور دوسرے والا مفول کو چوتھی اور آخری صورت یہ ہے کہ دونوں فیل تنازع کریں کسی اس میں ظاہر کے بارے میں اور پہلے والا فیل مفول کو چاہتا ہو اور دوسرے والا کیا ہے فائل کو چاہتا ہو اب کس کو اب یہ کہ اس میں ظاہر کو کس کا معمول بنائیں گے فعل اول کا یا فعل ثانی کا یا کیا صورت حال ہوگی اس کی تفصیل انشاءاللہ عالم سے آگے آئے گی عبارت کو دیکھ لیں فصل اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر بعدهما ای اراد کل واحد من الفعلین ان يعمل في ذلك الاسم فهذا انما يكون على اربعه اقسام الاول ان يتنازع في الفاعليه فقط نحو ضربني واكرمني زيد الثاني أن يتنازع في المفعولية فقط نحو ضربت وأكرمت زيدا الثالث أن يتنازع في الفاعلية والمفعولية ويقتضي الأول الفاعل والثاني المفعول نحو ضربني وأكرمت زيدا الرابع عكسه نحو أي أي يقتضي الأول المفعول الثاني الفاعل نحو ضربت و اکرمنی زید جی سبق سمجھ میں آیا آپ کو کیوں جی رول نمبر تین اگر کسی کو سمجھانا ہو تو سمجھا لیں گے انشاءاللہ جی ٹھیک اللہ تبارک و تعالی اب تمام کے علم و عمل جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے مجھ میں آپ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ